عزیزہ نے من کا درس سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کے پہلے ٹکڑے پر مشتمل تھا عیا کا نہ بدو اور آج کا درس اس کے اگلے ٹکڑے پر مشتمل ہوگا و عیا کا نستعین ان الفاظ کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی اس پوری چوتھی آیت کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ تیری ہی ہم پرست کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ پرستش والی بات تو عبادت خود کے مفہوم سے واضح ہو گئی اب یہ تجھی سے ہم مدد مانگتے جو ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ مدد کے لیے عربی زبان اور قرآن کریم میں بہت سے اور الفاظ بھی آئے ہیں سوال یہ ہے کہ یہاں اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے جیسا کہ میں بار بار بتاتا چلا آ رہا ہوں عربی زبان بڑی وسیع المعانی ہے اس میں ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ آتے ہیں قرآن کریم نے اپنے مقاصد اور مطالب کے اظہار کے لیے ان متعدد الفاظ میں سے جن کا انتخاب کیا ہے وہ بجائے خیش قرآن کا اعجاز ہے اس لیے قرآن نے جس مقام پر جس لفظ کو استعمال کیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے وہاں اسی لفظ کو منتخب اور استعمال کیوں کیا ہے اگر یہ حقیقت سامنے آ جائے تو نہ صرف یہ کہ اس سے متعلقہ آیت کا مفہوم واضح ہو جائے گا بلکہ اکثر و بیشتر قرآن کریم کی پوری کی پوری تعلیم یا اس کی غرض و غائب حکمت کی ایک جھلک بھی سامنے آ جائے گی یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح مفہوم کا سمجھنا از بس ضروری ہے ان الفاظ کے ترجموں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا کہ جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں ترجمہ تو ان الفاظ کا ہو ہی نہیں سکتا دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا زیر نظر آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا تھا کا نابدو اور اس میں آپ دیکھ لیا تھا آپ نے کہ ابدیت کے معنی تھے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ضابطۂ خداوندی کے مطابق صرف کرنا اور تعبید کا لفظ بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا جس کے معنی تھے ان صلاحیتوں کو نشو نما دینے کے بعد انہیں متعینہ قوانین اور قواعد اور ضوابط کے مطابق صرف کرنا ان صلاحیتوں کی نشو نما اور اس کے بعد انہیں ان ساحلوں کے اندر لے جاتے ہوئے صرف کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا تھا ہم بتا چکے تھے میں نے کہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان تمام یہ تمام چیزیں تمہارا ایک مقصد ہے جس کے بروئے کار لانے کے لیے ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے تمہاری منفرد کے لیے ہے اور اس سے تمہاری منفرد کیا ہوگی تمہارا ذات تمہارا نفس اس کی نشو و نما ہوگی اور اس میں اعتدال پیدا ہو جائے گا یعنی اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ a developed and balanced personality یہ متعین ہوگی ایک فرد میں اور ان افراد کے مجموعے سے جو نظام قائم ہوگا وہ تمام عالم انسانیت کے لیے مجھ فلاح اور بابود اور امن و سلامتی ہوگا تو گویا تعبیر یا یہ کا کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ ہم اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما چاہتے ہیں اور انہیں تیرے قوانین کے تابع صرف کریں گے اس صرف کرنے سے جو چیز پیدا ہوگی وہ ہے اگلی اگلا یہ لفظ کیا کر نستعین استعان کا مادہ این واؤ نون ہے عربی زبان میں عوان اس جانور یا انسان کو کہتے ہیں جو بھرپور شباب کے عالم میں ہو اس کی توانائیاں نشو و نما پا چکی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ ان میں پورا پورا اعتدال بھی ہو لہذا استعان کے معنی ہوں گے اپنی ذات کے لیے پوری پوری نشو و نما اور اعتدال کی آرزو کرنا اور اس مقصد کے لیے کسی کی مدد طلب کرنا اسی نہ اللہ تعالی کو المستعانوں کہا گیا ہے اکیس بٹا ایک سو بارہ استعان کے اس مفہوم کے بعد جب ہم ایا کا نستعین کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے خدا اے اللہ ہم تجھ سے یہ استعان چاہتے ہیں تو اس میں خدا سے چاہنا طلب کرنا اپنی آرزو کے پورا کرنے کے لیے اس سے کہنا یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ فوراً آپ کے ذہن میں دعا کا لفظ آئے گا دعا کا تصور آئے گا کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں تو جب تک دعا کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک نہ صرف یہ کہ نستعین کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ قرآن کریم کی یوں کہیے کہ پوری کی پوری تعلیم سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے متعلق عجیب قسم کے الجھاؤ پیدا ہوں گے بعض اوقات کشمکش بھی پیدا ہوگی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے دعا کا مفہوم قرآن مفہوم سمجھ لینا چاہیے ممکن ہے میرے کے یہ کہنے سے آپ احباب میں سے بعض کے دل میں یہ سوال پیدا ہو یہ خیال پیدا ہو کہ ان میں سے کون ہے جو دعا کو نہیں سمجھتا دعا تو ہم ہر روز مانگتے ہیں خدا سے یہ وہ لفظ ہے جو اللہ کے ساتھ بار بار ہمارے ذہنوں میں ہماری زبان پہ آتا ہے تو پھر اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی کیا ضرورت ہے لیکن عزیزہ من جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی الفاظ اور اصطلاحات اس سے پہلے آئی ہیں ان سب میں یہ بات تھی کہ ہمارے ذہنوں میں اس کے متعلق پہلے سے ایک مفہوم یا ایک تصور متعین تھا لیکن جب عربی زبان اور قرآن کریم کی روح سے اس کی وضاحت ہوئی تو یہ نظر آیا کہ ہمارا وہ تصور نہ تو مفہوم کے اعتبار سے نہ تو زبان کے اعتبار سے صحیح تھا اور نہ ہی قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے ان تصورات میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی ایک انقلاب آیا اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب دعا کا قرآنی مفہوم سامنے آئے گا تو اس سے بھی آپ کے قلب و نگاہ کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا اور دعا کا مقصد ہی یہی ہے یہ آخر میں آپ جا کر دیکھیں گے ہمارے ہاں دعا مانگنے سے عام مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے بارگاہ خداوندی میں التجا کرتا ہے اسی کو خدا سے مراد مانگنا بھی کہا جاتا ہے دعا کے اس مفہوم کے خلاف جو شکوک پیدا ہوتے ہیں اور جو اعتراضات ابھرتے ہیں میں پہلے انہیں سامنے لانا چاہتا ہوں میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا کے تصور یا مسئلہ کا تعلق تقدیر سے بھی ہے تو اسے میں نے اپنی تصنیف کتاب التقدیر میں بھی تفصیل سے لکھا ہے اور پھر جستا جستا مقامات پر مطالب الفرقان میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اس کی بات تفاصیل بھی آئی ہیں لیکن اس درس میں چونکہ یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے اس لیے میں جو کچھ میں نے وہاں تفصیل سے لکھا ہے اسے سمیٹ کر ملخصاً یہاں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ دعا کا جب یہ مفہوم لیا جائے کہ ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہماری یہ طلب پوری کر دے تو اس کے خلاف کچھ شکوک پیدا ہوتے ہیں کچھ اعتراضات ابھرتے ہیں تو سب سے پہلے میں انہیں سامنے لاتا ہوں اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے اسے خدا نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے اور یہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے تو پھر دعا کے کچھ معنی ہی نہیں رہتے مثلا ایک شخص کے متعلق اگر پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس نے اتنے دن بیمار رہ کر مر جانا ہے اب اس کے لیے وہ خود یا اس کے متعلقین لاکھ دعائیں کریں قسمت کے لکھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ قسمت کے لکھے کے متعلق بھی تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا ہی کا طے کردہ خدا ہی کا تو خدا ہی کا فیصلہ ہوتا ہے خدا ہی نے تقدیر مقرر کی ہے خدا ہی نے اس کی قسمت میں یہ لکھی ہے تو اگر کہا جا ابھی جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص اتنے دن بیمار رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا تو پھر دعا کرنے سے حاصل کیا ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر یہ عقیدہ غلط قرار پائے گا کہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے جو فیصلہ بدل سکتا ہے خواہ وہ دعا سے بدلے یا تدبیر سے وہ اٹل نہیں کہلا سکتا اور اس عقیدہ اور اس کے ساتھ ہی اس عقیدہ کی روح سے خود اللہ تعالی کے متعلق بھی عجیب سا تصور سامنے آتا ہے کہ پہلے اس نے ایک بے بات کا فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارا یہ فیصلہ اٹل ہے اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگا کہ اگر اس شخص نے یا اس کے متعلقین نے ہم سے درخواست کی تو ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے اور اگر یہ اگر خاموش رہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا سوچیے عزیزہ نے من کہ خدا کے متعلق اس قسم کے تصور سے کس قسم کے اشکال لاحق ہوتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ پہلے سے ہر بات طے شدہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی ہر معاملہ کا فیصلہ ساتھ کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے اور بھی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں مثلا زید اور بکر کا باہمی مقدمہ ہے جس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے زید حق پر ہے اور بکر جھوٹا ہے دونوں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ مقدمہ کا فیصلہ لا محالہ ایک ہی کے حق میں ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی دعا قبول ہوگی اگر کہا جائے کہ اس کی دعا قبول ہوگی جو زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگے گا تو ہو سکتا ہے کہ بکر جو جھوٹا تھا وہ زیادہ خوشبو خلو سے دعا مانگے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا اس کی دعا قبول کرے گا خواہ وہ حق پر نہ ہی ہو اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں خدا اس کی دعا قبول کرے گا جو حق پر ہے یعنی زید کی تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زید دعا نہ مانگتا تو پھر کیا ہوتا کیا پھر خدا بکر کا ساتھ دیتا کیونکہ اس نے دعا مانگی تھی اور زید نے دعا نہیں مانگی تھی اس لیے اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے اعتراضات وارد ہو رہے ہیں اور اگر کہا جائے کہ خدا باہر حق دار کا ساتھ دے گا تو اول تو یہ چیز واقعہ کے خلاف ہے ہمارے ہاں عدالتوں سے آئے دن ایسے فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں جو حق کے خلاف ہوتے ہیں حتیٰ کہ کئی بے گنا پھانسی کے تختے پر چڑھا دیے جاتے ہیں لیکن اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ خدا حق کا ساتھ دیتا ہے تو اس صورت میں دعا کا پھر کوئی مطلب نہیں رہتا حقدار دعا کرے یا نہ کرے خدا بہرحال اس کا ساتھ دے گا اور جو حق پر رہی وہ لاکھ دعائیں کریں خدا اس کی سنے گا ہی نہیں اور اگر کہا جائے کہ خالی دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے اور دعا سے تدابیر کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس سے پھر وہی دشواری لاحق ہو جاتی ہے زید اور بکر دونوں تدبیر کرتے ہیں بکر اس کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور زید دعا نہیں کرتا تو کیا اس صورت میں بکر کی تدبیر کارگر ہو جائے گی کیونکہ اس نے دعا بھی کی تھی اور زید ناکام رہ جائے گا کیونکہ اس نے دعا نہیں کی تھی یہ ہے وہ اشکال جو ہمارے ہاں کے مروجہ عقائد کی روح سے دعا کے سلسلے میں ذہنوں میں ابھرتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے اسی سورہ بقرہ کی وہ آیت آتی ہے جسے دعا اور اس کی قبولیت کے ضمن میں بنیادی طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن جس کا غلط مفہوم ان دشواریوں میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے وہ آیت یہ ہے حوالہ ہے دو بٹا ایک سو چھیاسی two over one eight six آپ کے پاس قرآن کریم کا نسخہ ہے تو آپ اس اس آیت کو خود سامنے لے آئیے آیت ہے و ازا صلہ کا عبادی انی فنی قریب تجیب دعوت دائیں اور اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہوں اس ترجمہ کی روح سے دشواری یہ پیش آتی ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ مظلوم و مقہور غریب و نادار بے کس و بے بس مصیبت زدہ لوگ گڑ گڑا گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان کی مصیبت رفع نہیں ہوتی ان کی ساری عمر ظلم و ستم سہتے مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے لہذا اس امر واقعہ کی موجودگی میں یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ خدا ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور اس کی دعا قبول کرتا ہے اس اعتراض کے جواب میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سنتا تو سب کی ہے لیکن کرتا وہی ہے جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے لہذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی <clears throat> تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا لیکن یہ جواب قطع نظر اس کے کہ ستم رسیدہ مصیبت زدہ بعد حق مظلوم انسان کا اس سے حقیقی اطمینان نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ یہ بڑے دور رس نتائج کا موجود بن جاتا ہے ایک مظلوم انسان ظالم کی دست درازیوں کے خدا اس کے خلاف خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی حالت ذرا بھی بہتر نہیں ہوئی بلکہ اس مستبد ظالم کے ظلم میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو مذکورہ بالا جواب کی روح سے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ظالم کا ظلم اس کے حق میں بہتر اور خدا کی منشا کے عین مطابق ہے اس لیے اسے اب نہ اس کے مظالم کے خلاف لب کشائی کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوئی تدبیر سوچنی چاہیے غور کیجئے کہ اس قسم کے عقائد ظالموں کو کس طرح بد لگام چھوڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں اس سے پہلے ان ظالموں کے خلاف مظلوموں کے دل میں کم از کم انتقام کے جذبات تو ابھرتے تھے اور ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے دست تظلم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر سوچ لیتے لیکن اس عقیدہ کے بعد تو صورت یہ ہوگی کہ مظلوم نہ صرف ظلم و زیادتی کو دل سے دل کے پورے سکون کے ساتھ برداشت کرے گا بلکہ ظالم کے حق میں دعائے خیر بھی کرے گا کہ وہ اس کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر رہا ہے یا للا جب آپ نے دیکھا کہ مستبد قوتیں محکوموں اور زیر دستوں اور مظلوموں کے لیے کس کس قسم کے عقائد وضع کرتی رہتی ہیں تاکہ وہ انہیں ذبح بھی کری کریں اور یہ ان کے شکر گزار بھی ہوں اس سے بھی آگے بڑھیے تو یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ خدا ہر ایک کی نہیں سنتا وہ اپنے مقبول بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اس عقیدے کا نتیجہ نتیجہ ہے کہ آپ کو ہر حضر صاحب کے آستان عالیہ پر مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ لوگوں کا ہجوم دکھائی دیتا ہے جو گڑ گڑا گڑ گڑا کر ہاتھ باندھے اور اکثر ان کے پاؤں چومتے درخواست کرتے ہیں کہ یا حضرت میرے لیے دعا کیجیے ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا اور یہ سلسلہ حضرت صاحب کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتا ان کی وفات کے بعد جسے یہ لوگ وفات نہیں بلکہ وسال کہتے ہیں یعنی ان کا اپنے محبوب خدا کے ساتھ جا کر مل جانا تو ان کی وفات کے بعد ان کے مزار شریف سے وابستہ ہو جاتا ہے جہاں ان سے سجدوں میں گر گر کر التجائیں کی جاتی ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں جب ان سے پوچھا جائے تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم گناہ گار بندے ہیں اس لیے ہماری خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی یہ حضرات مقربین بار گاہ خدا بندی ہیں اس لیے خدا ان کی بات مانتا ہے یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے جسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے یعنی و ایزا سا کا عبادی انی فنی قریب عجیب و دعوت ایزا دان جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں ظاہر ہے کہ خدا کے مقربین کی وساطت سے خدا تک درخواست پہنچانے کا یہ عقیدہ ہمارے دور ملوکیت کی تخلیق ہے اس دور میں ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ السلطان اللہ اللہ العرب بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے چنانچہ جس قسم کا سایہ زمین پر دیکھا گیا اسی قسم کی اس کی اصل آسمان پر تصور کر دی گئی اس کی روح سے خدا کا جو تصور سامنے آتا ہے وہ ظاہر ہے یہاں کے بادشاہوں کی طرح وہ شہنشاہ حقیقی بھی ایک عامر مطلق سمجھا جاتا ہے نہ کسی قاعدے کا پابند نہ قانون کا جسے چاہا پکڑ لیا جسے چاہا نواز لیا جسے چاہا بخش لیا جسے چاہا باندھ لیا اسی سلسلے میں بادشاہ کا دربار سامنے آیا جس میں سب سے پہلے حاجب اور دربان کھڑے ملتے تھے پھر اہل دربار میں سے مصاحب عمرا وزرا اور پھر مقربین بارگاہ سلطانیہ سامنے آتے تھے کسی عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنی درخواست براہ راست سلطان المعزن تک پہنچا سکے اس کے لیے اسے مقربین کے وسیلے کی ضرورت پڑتی تھی آج بھی یہی حالت ہے دفتروں کے باہر بیٹھے ہوئے جب راضی ہو ذریعہ یہ تو بنتے ہیں جس سے درخواست آگے جاتی ہے بہرحال دور ملوکیت میں بادشاہ اور بادشاہ کے دربار کا اس قسم کا جو تصور سامنے آیا تو ہم نے یہی نقشہ دربار خدا بندی کا متعین کر دیا اس کی روح سے خدا تک بات پہنچانے کے لیے اس کے مقربین کی وساطت ضرور ضرور اقرار پائے یہ ہے وہ ضرور ہاں یہ ہے وہ ضرورت جس کے پیش نظر خدا تک دعا پہنچانے کے لیے کسی حضرت صاحب کے وسیلے کی تلاش ہوتی ہے وہ ہماری درخواست بھی خدا تک پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ سفارش بھی کرتے ہیں اللہ ان کی بات مان لیتا ہے اور ہماری درخواست منظور ہو جاتی ہے درخواست کے ساتھ کچھ نظر نیاز بھی دینی پڑتی ہے بائن ہی جس طرح بادشاہوں کے حضور نظرانہ گزارنا پڑتا ہے یا ان کے مقربین کی خدمت کرنی پڑتی ہے یہ ہے نمن خدا کا وہ تصور جو ہمارے شاہنشاہیت کے زمانے میں ہمارے ذہنوں میں مرتسم کیا گیا اور جس نے رفتہ رفتہ مقدس عقائد کی شکل اختیار کری لی مرور زمانہ سے یہ عقائد اس طرح ہمارے دل کی گہرائیوں میں پیوس ہو گئے کہ اب اگر ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو ارباب شریعت کی طرف سے اس پر کفر و الحاد کے فتح لگا دیے جاتے ہیں اور دامان طریقت سے وابستگان پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کہ نامعلوم حضرت صاحب کی طرف سے کیسا غزب نازل ہو جائے گا حالانکہ ان حضرات کے متعلق معاف رکھیے گا حالانکہ ان حضرات کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ عباد ان ام سال سات بٹا ایک سو چرانے وہ تمہارے ہی جیسے انسان خدا کے بندے ہیں اور جن مزاروں پر جا کر مرادیں مانگی جاتی ہیں یا یعنی انہیں خدا تک بات پہنچانے کا واسطہ قرار دیا جاتا ہے ان کے متعلق کہا کہ تم انہیں لاکھ پکارو وہ تمہاری بات ہی نہیں سن سکتے اور اگر بال فرض مہار وہ سن بھی سک لیں تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے پینتیس بٹا چودہ three five over one four تم انہیں جو کچھ پکار پکار کر کہتے ہو وہ اس سے قطن بے خبر ہوتے ہیں فورٹی سکس اوور فائیو انہیں تو خود اپنے متعلق میں اتنا علم نہیں ہوتا کہ این یو باسون چودہ بٹا اکیس وہ کب اٹھائے جائیں گے جو اپنے حال سے بھی بے خبر ہیں وہ تمہاری کیا سنیں گے اور تمہاری کیا مدد کریں گے اب آئیے اس سوال کی طرف کہ دعائیں قبول کن لوگوں کی ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں سب سے پہلے اسی آیت کو لیجئے جس کا ایک حصہ ہم پہلے نقل کر چکے ہیں اور اس کی وضاحت میں اتنا کچھ میں نے کہا ہے یعنی وہ آیت جس کے معنی تھے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اس کے بعد ہے فل یس تجیب لی مینو بی لم یر شدون دو بٹا ایک سو چھیاسی ان سے کہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مانگ پوری ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری رہنمائی میرے قوانین کی صداقت پر پورا پورا یقین رکھو اور میری عطایت کرو میری باتوں کا جواب دو اس طرح کامیابی کا صحیح راستہ تمہارے سامنے آ جائے گا یعنی تم مجھ سے یہ کہتے ہو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں جواب دوں گا لیکن پہلے تم میری باتوں کا تو جواب دو یعنی میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا بتاؤ تم نے ان کے متعلق کیا کیا کیا اس پر عمل کیا کیا اس کے مطابق چلے پہلے اس بات کا جواب دو تو پھر میں تمہاری بات کا جواب دوں گا <laughs> غور فرمایا نہیں نے من اسی کی وضاحت میں دوسری جگہ کہا یس تجیب الزین آمن و امن الصالحات بیالیس بٹا چھبیس دعائیں قبول ان کی ہوتی ہیں جو ایمان لائیں اور اعمال سوالح کریں یعنی ایمان و اعمال صالح کا لازمی اور فطری نتیجہ کامیابی ہوتا ہے اور یہی دعا سے مقصود ہوتا ہے ایک دوسرے مقام پر سورہ مومن میں ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا لیکن اتنی بات سن رکھو کہ ان الزین یستق بیرون ان عبادتی سید خلون جہن مداخرین چالیس بٹا ساٹھ جو لوگ میری اطاعت سے سرکشی اختیار کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی وہ زلیل و خوار ہو کر جہن میں داخل ہوں گے جو کچھ میں نے ابھی تک جستا جستا مقامات سے کہا ہے سورہ آل عمران کی تین چار مسلسل آیتوں میں اسے نہایت وضاحت سے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پہلی آیت ہے تین بٹا ایک سو انانوے میں آیت قرآن کریم سے پڑھتا ہوں اور اس آیت کا مفہوم اپنے مفہوم القرآن سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے شاید کہ میں نے پورے قرآن کریم کا مفہوم مرتب کیا ہوا ہے اس کا نام بھی مفہوم القرآن ہے تو جو آیت میں پیش کروں گا اس کا مفہوم مفہوم القرآن سے پیش کروں گا آیت ہے ان فی خلق سماوات والنہار وقت ون الالباب جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے کائنات کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں قوانین خداوندی کی محکمیت اور ہمہ گیریت کی نشانیاں ہیں اللہ یش کروں اللہ و قردوں و اللہ جنوب و یتفک فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ماحل باطلا زبات فقنا سبحانہ کا ان صاحبان عقل و بصیرت اور ارباب فکر و نظر کے لیے جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کائنات کے تخلیقی پروگرام پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اپنی تحقیقات کے بعد علاوت ہل بصیرت پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے تو نے اس کارگاہ ہستی کو نہ تو ابس اور بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تقریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ تو کسی شے کو بے مقصد اور بلا غرض و غائب پیدا کر دے تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علمی تحقیقات اور عملی تجارب کے بعد اشیاء کائنات سے صحیح صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن عذاب سے محفوظ رہیں کہ ربنا ان کا من تد خل نارا فقد اخذیتا ومال ظالمین من انصار جو قومیں اس قسم کی تحقیقات نہ کرنے سے اشیاء کائنات کی نفع بخشیوں سے محروم رہتی ہیں ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس جاتی ہیں اور وہ ذلت و خاری کی زندگی بسر کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں دنیا کی تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ نو انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے صرف میں لایا جائے ایسا کچھ وہی کام کر سکتی ہے جو خدا کی رہنمائی پر یقین محکم رکھے لہذا ان ارباب عقل و بصیرت کی پکار یہ ہوتی ہے کہ ربنا ان نہ سوے نہ منادی ان عام رب کم و آمنا رب بنا فخر لنا زنو بنا و کفر اننا سیات نا و مال ابرار اور بعد عقل و بصیرت کی پکار یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نشو نما دینے والے ہم نے ایک پکارنے والے کو یہ کہتے سنا کہ آؤ اپنے نشو و نما دینے والے اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون کی صداقت پر ایمان لاؤ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور خدا پر ایمان لے آئے اس کے بعد ان ارباب علم و ایمان کے سینے میں اس قسم کی آرزوئیں بیدار ہوتی ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے مزرت رسان نتائج سے ہمیں محفوظ رکھنا اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور تدبیری غلطیوں کے اثرات مٹاتے رہنا اور ہمارا انجام ان لوگوں کی رفاقت میں کرنا جن کے سامنے زندگی کی وسط اور کشادگی کی راہیں کھل چکی ہوں اگلی آیت ہے کہ ربنا و آتنا ماں و الا رسول رسولے کا ولا تخنا یوم القیام ان کا لا تخلف میاد اے ہمارے نشو و نما دینے والے تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وہی کی روح سے جن خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا وعدہ کیا ہے ان سے ہمیں بہرا یاب کرنا اور ایسا نہ کرنا کہ اعمال کے ظہور نتائج کے وقت ہم دنیا کی نگاہوں میں زلیل و خوار ہو جائیں ہمیں یقین ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا عزیزہ نے من دعائیں مانگنے والوں کی خصوصیات کو بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کی دعاؤں کو بھی اب خدا کی طرف سے اس کا اس کا جواب سنیے جواب یہ ہے کہ الحم رب ہم انی لا ازی و حمل عامل من کم من زکرین او ان خدا نے ان کی دعاؤں کا یہ جواب دیا کہ ہم نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے لیکن تم یاد رکھو ہم کسی کام کرنے والی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے وہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے عزیزا نے من خدا کی طرف سے دعاؤں کا جواب اور ان کی قبولیت کی شرط یہاں تک تو بات اہم مومنین کی تھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں بھی ملازہ فرماؤ کہ ان, ان, ان کی قبولیت کو خدا کن باتوں سے مشروط قرار دیتا ہے اور وہ کس طرح سے قبول ہوتی ہیں دو تین مثالیں ملاحظہ فرمائیے حضرت نور علیہ السلام کے متعلق کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کی سخت مخالفت کی تو نادانا نوح نے ہمیں پکارا تو نوح نے پکارا خدا کو اور اس کے بعد پھیلا نعم المجیبون سینتیس بدا پچہتر اور ہم دعاؤں کا بہترین جواب دینے والے ہیں ان کی اس دعا کا جواب کیا دیا گیا ذرا غور سے سنیے او ہے نا ال ہے انس نہ عل فل کا بے آ یون نہ وح نہ تیئیس بٹا ستائیس ہم نے نوح کی طرف وہی بھیجی اس سے کہا کہ تم اس آنے والے طوفان سے بچنا چاہتے ہو حفاظت چاہتے ہو اس کے لیے تم نے ہم ہمیں پکارا تھا اور اس پکار کا جواب ہمیں ہم تمہیں دیتے ہیں اور وہ جواب یہ ہے کہ تم ایک کشتی بناؤ ہو سکتا ہے تم کہو کہ یہ ایک نئی سی چیز ہے مجھے کشتی بنانی نہیں آتی ہم بتائیں گے کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے ہمارے زیر نگرانی کشتی بناؤ ہماری وہی کے مطابق کشتی بناؤ لیکن کشتی بناؤ اس طوفان سے حفاظت کی صورت یہی ہے کہ تم کشتی بناؤ کشتی کے ذریعے سے حفاظت ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں عزیزہ نعمان نوہ نے پکارا جواب ملا فلا نعم المجیبون ہم بہترین دعاؤں کا جواب دینے والے ہیں اور جواب یہ دیا گیا کہ طوفان سے بچنا ہے تو اس کے لیے کشتی بناؤ آگے بڑھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں اور بنی اسرائیل کو اس کے پنجائے استداد سے نجات بنائے تو انہوں نے اس مہم کی سختی اور اس میں پیش آنے والے خطرات کے احساس سے خدا سے متعدد تائیدی اسباب و ذرائع کی دعا کی تاکہ وہ ان کی تقویت کا موجب بنے حضرت موسا علیہ السلام نے خدا سے یہ کچھ مانگا اس کے جواب میں کہا کہ قد یا تی اے موسا جو کچھ تم نے مانگا ہے ہم نے تجھے عطا کر دیا ظاہر ہے کہ جب خدا نے اس طرح کہہ دیا ہو کہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی تیری مانگ پوری کر دی تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہ سکتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ان سے کہہ دیا کہ اظہب انت و اخو کا بے آیاتی ولا تن یا ذکری کہ تم دونوں بھائی موسا اور ان کے بھائی حضرت ہارون پھر کی طرف جاؤ اور یاد رکھو جو پروگرام تمہیں دیا گیا ہے اس کے بروئے کار لانے میں ذرا سی بھی سستی نہ کرنا دعا کے قبول ہو جانے کی ضمانت بھی دی اور اس کے بعد کہا یہ کہ اسے بروئے کار تم نے لانا ہے اور اس میں ذرا سا بھی تغافل نہ برتنا تساہل نہ کرنا دوسری جگہ ہے پالا قد اجیبت بد دا وت کما فستقی ملا تت عن سبیر الینا لمون دس بتا انانوے خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا فستقی اب تم اس پروگرام پر جم کر کھڑے ہو جاؤ اور یاد رکھو کبھی ان لوگوں کا اتباع نہ کرنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے اب آؤ بات فرمائیے عزیز عنوان ایک نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی اور اس قبولیت کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پروگرام تمہیں دیا جاتا ہے اس پر جم کر کھڑے ہو جانا ذرا تمہارے پائے استقامت میں لفظ نہ آنے پائے اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہاری کامیابی تمہیں نصیب ہو جاتی ہے یعنی فقط ان کے دوا